همز ها میم زا اور ها ابو داود اور ابن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے تو کو یوم پڑھنا بھی بہتر ہے نفخ نفس اور حمز تو نفخ پونک کو کہا جاتا ہے ہمیں شیطان کی پونک سی پونکنے سی نفس یا نفس سحر اور جادو کو کہا جاتا ہے میں شیطان کے سحر اور جادو سی اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور حمز وسوسہ کو کہا جاتا ہے وسوسہ اور دوسرا الفاظ تعوذ کا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں سمیع العالم نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کی ہی جی ہی یا من کی ہی وحمزه جی دوسرا الفاظ یہ ثابت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کی ہی وحمزه اور تیسرا الفاظ وہ اعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم فقط بس اعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم یہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت سے پہلے یا نماز میں ان الفاظ کے ساتھ تعاوض پڑھا کرتے تھے اور چوتھا جو الفاظ ہے وہ عام جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت سے پہلی اور نمازوں میں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ دو بڑی بڑی کتابیں ہیں جس میں احادیث اور صحابہ اکرام کے آثار کو جمع کیا گیا ہے ان میں یہ روایت موجود ہے اور ابو داود میں مرسل روایت ہے مرسل آپ پڑھیں گے اصول حدیث میں کہ مرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے مرسل کا مطلب یہ ہے کہ تابعین نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سی روایت کیا ہے صحابی کا نام اس میں نہیں ہے اس کو مرسل کہتے ہیں تو مرسل روایت میں یہ الفاظ عمر فاروق سے ثابت ہے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف اعوذ باللہ ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے عمر فاروق سے ثابت ہے تو پہلے جو تین الفاظ ہیں ان کے ساتھ تعاوض پڑھنی چاہیے انسان کو اعوذ باللہ اعدب بلّہ من الشیطان الرجیم من و ہم وهمزه یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخه و وهمزه یا اعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم بس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی جائز ہے اس لیے کہ عمر فاروق پڑھا کرتے تھے لیکن پہلے جو تین الفاظ ہے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا عمل رہا ہے یہ تو بات ہو گئی اعوذ باللہ کے الفاظ کے متعلق تعاوض سے متعلق تیسری بحث پہلی بحث اعوذ باللہ کی نام کے متعلق تھی دوسری بحث اس کے الفاظ کے متعلق اب تعاوض سے متعلق تیسری بحث وہ ہے تعاوض کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی یہ اعوذ باللہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی السمیع العلیم جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے میں نے شیطان الرجیم شیطان مردود کی شرور سی من نفخی ہی شیطان کی پونک مارنے سی و نفسی ہی اور شیطان کی سحر اور جادو سی و حمزی ہی اور شیطان کی وساوی سی <coughs> اعوذ <clears throat> یہ مشتق ہے انہیں لیا گیا ہے آوازہ سے آوازہ آئین واؤ اور آوزو یہ مشتق ہے ماخوذ ہے مشتق اور ماخوذ کا مطلب ہے لیا گیا ہے آوازہ سے آوازہ آئین واؤ اور زال تو آوازیں کی دو معنی ہے لغت عربی میں ایک آوازیں کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا کسی سی امان طلب کرنا کہ مجھے پناہ دے دے اور مجھے امن دے دے کسی سی امن طلب کرنا پناہ طلب کرنا اور دوسرا آوازہ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ ایسی میل جانا پیوست ہو جانا یکجا ہو جانا ماخوذ لیا گیا ہے مشتق اور ماخوذ کا ایک ہی مطلب ہے لیا گیا جس کو عام الفاظ میں آوازہ کا جو معنی ہے چمٹ جانا کسی چیز کے ساتھ دوسرا جو معنی ہے اس کا چمٹ جانا پیوست ہو جانا جی ہاں؟ نفخ نفخ پونک مارنے کو کہتے ہیں ہاں وہ نفی خفی سوری جب سر میں پھونکا جائے گا تو یہ اعوذ باللہ اسی آوازہ سے ہے تو اگر اعوذ کو آپ آوازہ سے لیں گے اور آوازہ کا یہ معنی مراد لے لیں گے پناہ طلب کرنا امن طلب کرنا تو آپ کہیں گے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے امان دے دے امن دے دے اور پناہ دے دے شیطان مردود کی شر سے اور اگر اس کو آوازہ سے لے لیں گی اور آوازہ کا دوسرا معنی مراد لیں گی چمٹ جانا تو مطلب یہ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے ساتھ چمٹ جاتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت مجھے شیطان مردود کے شر سے نجات دے دیں بلاہی یہ بلاہی جو با ہے یہ با برائے استعانت ہے یا اس کو بابرائے استعانت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں مدد مانگتا ہوں اور لفظ اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے ذاتی نام اصل جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اللہ ہی ہے اور بقیہ جو نام ہے وہ صفاتی ہے تو وہ تمام نام کا جو مرجع ہے اور ان کے جو لٹنے کی جگہ ہے یہی لفظ اللہ ہے اور یہ اللہ اس میں اعظم بھی ہے اس میں اعظم جس کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر وہ نام لے کر کے اللہ سے بندہ دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں تو اس میں اعظم بھی ہے یہ بھی اس میں اعظم ہے اور حی القیوم بھی اس میں اعظم ہے اعوذ باللہ السمیع سننے والا یہ سماعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمع سمع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور اللہ عز و جل کی صفات کو ماننا ہے بلا چن اچرا کہ حقیقتا یہ صفت اللہ عز و جل میں ہے کیفیت اس کی کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے عالم بھی اللہ عز و جل کی ایک صفت ہے علم رکھنے والی ذات من شیطانی شیطان کی دو معانی ہے شیطان یا تو یہ ماخوذ ہے انہیں یعنی لیا گیا ہے شطانہ سے شطانہ شین طا شین طا اور نون شیطان یا تو لیا گیا ہے شطانہ سے یعنی شیطان کا جو مادہ ہے وہ شطانہ ہے شین طا اور نون تو شطانہ کا جو معنی ہے لغت عربی میں وہ ہے بعودہ دور ہو جانا شطانہ کا جو معنی ہے وہ ہے دور ہو جانا جیسے کہتے ہیں عربیت میں کہ شطانہ داروں کا آپ کا گھر بہت دور ہے آپ کا گھر دور ہے تو یہ شیطان اس شطانہ سے لیا گیا ہے شطانہ سے یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ شطانہ ہے تو شطانہ کا معنی ہے دور ہو جانا یعنی وہ بدبخت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت سے دور ہے شیطان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت سے دور ہے اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت سے دور کرنے کی کوشش ہی کرتا رہتا ہے ہمیشہ اس کی جتنی وساوس ہے اس کی تمام وساوس اور سازش کا مقصد یہی ہے کہ کسی ایک انسان کو اللہ عز و جل کی رحمت سے دور کیا جائے تو بس بندہ جب اللہ کے رحمت سے دور ہو تو پھر کس سے قریب ہوگا اللہ کے غضب سے قریب ہوگا تو بس یہ اس کا کام ہے یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے اندر مبتلا ہے اللہ کے رحمت سے بالکل دور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت سے بالکل نا امید اور مایوس تو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس بیماری کے اندر مبتلا کر دے اور غضب کا مستحق بنائے اور دوسرا جیسے اس لیے یہ پھر شطانہ جو شیطان کا لفظ ہے عربی میں شطانہ سے جب مراد لے لیں گے ہر شریر چیز کو بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے عربیت میں اسی شطانہ سے ہر شریر نافرمان سرکش اور باغی یاغی کو عربی میں شیطان کہا جاتا ہے جسے ایک مرتبہ عامر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی سواری پر سوار کیا گیا کسی اونٹ یا گڑے پر کہ وہ ان سے وہ قابو نہیں ہو رہا تھا تمہاری فاروق کہنے لگے کہ ما حمل تمون اللہ علی شیطان تم نے تو مجھے ایک شیطان پر سوار کر دیا قابو نہیں ہوتا یہ تو اس سواری کی نافرمانی کی وجہ سے عمر فاروق نے اس کو شیطان کہا ہے اس کی سرکشی کی وجہ سے تو ہر سرکش شریر باغی اور نافرمان چیز کو عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے جیسے بچہ جو بہت زیادہ کھیلتا ہو بات نہ مانتا ہو تو اردو میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان بن چکا ہے یہ بڑا شیطان ہے کہتے ہیں تو وہ بھی بے مورد نہیں ہے یہ بات مطلب یہ کہ نافرمان ہے یہ اور دوسرا شیطان شاتا یشیتو شین علیف اور تا شاتا یشیتو شاطا اس کا ماضی ہے اور یشیتو اس کی مزاری ہے شاتا یشیتو سی ماخوذ ہے اور شاط یشیتو کا معنی عربی میں ہے باطل ہو جانا شاط یشیتو یہ باطل کے معنی میں آتا ہے عربیت میں باطل ہو جانا برباد ہو جانا ہلاک ہو جانا نیست اور نابود ہو جانا تو شیطان کو اگر شاطا سے لے لیں گے آپ شاطا تو اس کا مطلب وہ مخلوق جو کہ باطل ہے انہیں یعنی ہلاک ہونے والی ہے اور اس کی جتنی بھی سازش ہے وہ سب باطل ہے اور اس کی دعوت کو جتنے بھی لوگ مانتے ہیں وہ سب باطل پر ہیں اور ان کی اس باطل کا انجام کیا ہے نیست و نابود ہو جانا جہنم کے اندر چلے جانا اور ختم ہو جانا یہ تو خود ختم نہیں ہو جائیں گے لیکن ان کا جو مک اور فریب اور شیطنت ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے تو یہ شیطان شاطہ سے بھی اب اس کو لے سکتے ہیں یعنی دونوں جواز ہیں اور دونوں صفات شیطان کے اندر ہے شیطان سرکش بھی ہے نافرمان بھی ہے باغی بھی ہے اور اسی طرح یہ خود باطل ہے اس کی دعوت باطل ہے اس کی سازش باطل ہے اس کی طرف جو لوگ جاتے ہیں وہ سب باطل کی طرف جاتے ہیں تو اسی بھی لے سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجیم رجیم کی بھی دو معنی ہے ایک رجیم ملعون کے معنی میں ملعون مترود مترود کا مطلب ہے وہ جس کو ترد کیا گیا ہے جس کو ملعون لعنت سی اس میں مفعول تو رجیم ملعون کے معنی میں جس پر لعنت کی گئی ہے اور جس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی ہے قال فخرج منها فإنك رجيم رجیم و انََََََََََ الى يوم الدین تم نکلو یہاں سے تم ملعون ہو اور قیامت آنے تک تم پر لعنت ہی برستی رہے گی جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اس کو یہی کہا تو یہ رجیم ملعون کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے فخرج صورت حجر میں ہے فعن کا رجیم و ان علیہ یوم الدین اور دوسرا معنی رجیم کا ہے وہ سنسار کیا ہوا سنسار کیا ہوا جیسے زانی کو سنسار کیا جاتا ہے اور اس کو عربیت میں رجم کہتے ہیں رجم شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب بدکاری کریں تو ان کی سزا شریعت میں رجم ہے رجم یہ کہ پتھر لے کر کے مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دیں تباہ کر دیں قرآن میں بھی ہے یہ معنی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ صورت ملک میں جو ستارے ہیں آسمان کی ان کی پیدائش کی تین مقاصد ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ آسمان کے لیے زینت ہے فضا صاف ہو ستارے ہوں رات کو آسمان کی طرف دیکھیں انتہائی حسن اور خوبصورتی ہے آسمان میں زین سما زینسما بسابیہ زینت السما آسمان کی زینت کی خاطر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور دوسرا وہ شیاطین جنیات جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آسمان سے کوئی بات سننے میں آ جائے اور پھر آ کر یہ ساحر کاہین نجومی ان کو بتلا دیں اس مقصد کی خاطر یہ جاتے ہیں تو یہ ستارے ان کو مار دیتے ہیں پھر وجعلناها رجوما لہ شیاطین تو یہ رجوم مل ہے تو رجم کا معنی سنسار تو رجیم بھی سنسار کیا ہوا تو یہ شیطان بھی رجیم ہی ہے سنسار شدہ ہے تو یہ تو تیسری بحث تھی اعوذ باللہ کی معانی اور اس کے مفاہم کے متعلق سورہ ملک جی ہاں ستاروں کی پیدائش کی تیسرا مقصد ایک تو زینت السما سما ہے اور دوسرا یہ رجوم الشیاطین ہے ان کے سنسار کے لیے ہے اور تیسرا ان کا کام ہے وہ حفاظت السما آسمان کی حفاظت ہے ہاں، نہیں وہ رہنمائی رہنمائی نجوم التحت و بحاف ظلمات البر البحر رہنمائی تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے راستوں کا جو ہے نا وہ تعین کریں یہ اس دور میں کم ہے اس چیز کی آپ کو سمجھ آتی بزرگوں کو سمجھ آتی ہے پہلے دور میں جب اتنی چیزیں نہیں تھیں تو لوگ جب رات کو سفر کرتے تھے یا اگر جب گھڑی نہیں ہوتی تھی وہ ٹیم دیکھنا چاہتے تھے تو پھر ستاروں کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ ستارہ جب اس موقع پر آتا ہے تو بس یہ رات کا یہ حصہ ہوتا ہے یا صبح کی نماز کا ٹیم ہوتا ہے اس طرح ستاروں سے جو نو راستوں کا وہ تعین کرتے تھے تو یہ بھی صورت النحل میں ہے کہ نجوم الطح بحا فی ظلمات البر والبحر تو ہدایات ہے آسان الفاظ میں ہدایات چوتھی بحث وہ اعوذ باللہ پڑھنے کی حکم کے متعلق حکم حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب پڑھتے ہیں تلاوت سے پہلے تو یہ فرض ہے مستحب ہے سنت ہے کیا ہے یہ اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کو بیان کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے صحیح قول یہی ہے کہ اعوذ باللہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے فعض قرأت القرآن فاستعذ تعیض بلّہ ہی مینشیطان الرجیم سرۂ انا حل کے اندر کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو پھر اعوذ بلّہ پڑھ لیا کرو تو یہ اعوذ باللہ جو ہے یہ فرض ہے تلاوت سے پہلے نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ پہلے رکان میں تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے اس لیے کہ تلاوت ہوتی ہے اور پھر بقیہ رکعان میں نہیں پڑھنے چاہیے صرف پہلے رکعان میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعد پھر بقیہ رکعات میں نہیں پڑھنی چاہیے دوسری رکعت اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ اس کا حکم بھی ثابت ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے اس کی وجہ یہ ہے ضروری اس لیے ہے کہ یہ انسان جب تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے انتہائی قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے قرآن پڑھنے والے پر اور شیطان پر کیا برستی ہے لانت برستی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس آ کر کے انسان کی توجہ کو خراب کرے اس کی توجہ کو قرآن کریم پر غور کرنے سے ہٹا دے قرآن پر غور نہ کر سکے توجہ نہ دے دے تدبر نہ کرے قرآن میں اور رحمت کا حقدار اور مستحق نہ بنے اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی شر سے پناہ دے دے تاکہ توجہ جو ہے نا وہ مبزول ہو قرآن کی تلاوت کی طرف یعنی یہ سر اور راز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اعوذ باللہ میں التجا ہے التجا کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اس لیے اعوذ باللہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اور توجہ دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے انسان کو التجا اور توجہ اللہ ہے اس میں اور تیسرا فائدہ تعاوت پڑھنے میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار اور اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں میں تو عاجز ہوں اس شریر اور اس سرکش کی شر سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا مگر تیری مدد سے تو اس میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے عاجزی اور اسی طرح اس میں اعوذ باللہ میں توحید ہے کہ اللہ صرف تیرے ہی میں پناہ چاہتا ہوں تیری کسی اور مخلوق کی پناہ نہیں چاہتا اور پناہ دینے والا صرف تو ہی ہے کوئی دوسرا مجھے پناہ نہیں دے سکتا تو یہ استعاذہ بھی ایک طرح توحید ہے کہ اللہ ہاں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری مخلوق کی پناہ نہیں مانگتا تو یہ فوائد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے اب دوسری بحث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ وہ اللہ الرحمن بے حد مہربان اور رحیم ہمیشہ مہربان ہے بسم اللہ کی متعلق بھی کئی مباحث یعنی کئی بحث ہیں پہلے بحث تو یہ ہے کہ کیا بسم اللہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے یا یہ قرآنی جو صورتیں ہیں ہر ایک صورت میں سی ہر صورت کا حصہ ہے یا یہ ایک مستقل آیات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے یا یہ کہ پھر سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یہ تین چار اقوال ہے اہل علم کے درمیان سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو یہ مصحف قرآن جو ترتیب دیا ہے صحابہ اکرام نے تو اس پر کل صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ جو کچھ اس قرآن میں لکھا گیا ہے وہ قرآن کریم ہی ہے جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ قرآن کا حصہ ہے اس بات کو صحابہ اکرام کی تصدیق حاصل ہے اس لیے صحابہ اکرام نے جب قرآن کو جمع کیا عثمان ابن عفان کے زمانے میں تو سورہ براعت کے علاوہ بقیہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ کو لکھا ہے صحابہ اکرام نے سورہ براعت براعت من اللہ و رسول ہی سورہ توبہ بھی کہتے ہیں تو سورہ توبہ کے علاوہ بقیہ تمام صورتوں کے شروع میں صحابہ اکرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو درج کیا ہے تو اس بات کو پہلی بات کی روشنی میں دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے قرآن میں صرف انہی چیزوں کو شامل کیا جو قرآن کا حصہ تھا تو بسم اللہ کو قرآن میں لکھا ہے صحابہ اکرام نے ہر صورت کے شروع میں تو یہ دلیل ہے کہ بسم اللہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے یہ قرآن کریم کا ایک جز ہے اس لیے صحابہ اکرام نے اس مصحف میں یہ جو صورتوں کا نام ہے سورہ فاتحہ سورہ البقرہ وغیرہ وغیرہ یہ نام درج نہیں کیا ہوا تھا صورتوں کا جو نام ہے یہ نام صحابہ اکرام نے قرآن میں درج نہیں کیا تھا اسی طرح یہ جو قرآن کریم کی آیات کی جو تعداد ہے ایک دو تین چار الاخری ہی یہ عادت بھی صحابہ اکرام نے درج نہیں کیا قرآن کریم میں اور اسی طرح یہ جو رکو ہے آپ پڑھتے ہیں کہ ایک رکو دو رکو تین رکو یہ رکو بھی صحابہ اکرام نے قرآن میں درج نہیں کیا ہوا تھا اور اسی طرح یہ جو کلمہ آمین ہے آمین بھی قرآن کریم میں نہیں لکھا ہے صحابہ اکرام نے اس لیے تاکہ کوئی شخص بعد میں آنے والا شخص ان چیزوں کو قرآن کریم کا حصہ تصور نہ کریں ان کو قرآن کریم کا جز نہ مانیں ان میں سے تو کچھ وہ ہے یہ اصول تفسیر میں بھی ایک بحث ہوتی ہے جو کہ ہم نے نہیں پڑھا آپ کو نہیں لکھوایا میں نے کہ یہ چیزیں جو کچھ حجاج ابن یوسف کا وہ ایجاد ہے مثلا قرآن کریم کے رکوع آیتوں کی تعداد یہ حجاج ابن یوسف وغیرہ نے کیا ہے لوگوں کی سہولت کی خاطر لیکن وہ بھی اس کا اس کو قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے تھے جب مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی اور لوگوں کو قرآن کریم کا صحیح پہچان اور صحیح تعارف ہوا تب وہ خطرہ نہیں تھا کہ لوگ اس کو قرآن کریم کا حصہ سمجھیں گی اس لیے پھر خلافہ کے دور میں یہ کام ہوا ہے کہ وہ رکو بھی لکھا ہے قرآن میں اور اسی طرح آیتوں کی تعداد اور کچھ قرآن کریم میں آمین کا لفظ سورہ فاتحہ کی بات وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک سو تیرہ صورتوں کی شروع میں بسم اللہ صحابہ کرام نے لکھا ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ بسم اللہ قرآن کریم کا حصہ ہے صرف سورہ البراعت کی شروع میں یہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر صورت میں سے ایک آیت ہے یعنی اس صورت کا ایک جز ہے یہ نہیں ہے یہ ہر صورت کا جز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس صورت کی شروع میں لکھا ہوا ہے یہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے اس صورت کا جز نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں تو اس میں کچھ اہل علم کا موقع یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یعنی سورہ فاتحہ کی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ کی آیات میں سے یہ ایک آیت نہیں ہے بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیات میں سے آیت نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ دوسرا موقف اہل علم کا ٹھیک ہے یہ راجی ہے یہی درست ہے اور پہلا موقف درست نہیں ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ ابو داود میں عبداللہ ابن عباسی صراحتاً روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب تک اللہ رب العزت نے سورہ یہ بسم اللہ نازل نہیں کیا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے کہ ابھی صورت کی ابتدا ہے اور یہ صورت کی انتہا ہے تو بسم اللہ کو اللہ نے نازل کیا اس لیے تاکہ صورتوں کے درمیان فرق کیا جائے تاکہ صورتوں کے درمیان فرق کیا جائے اب صورت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد بسم اللہ لکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ صورت ختم ہو گئی اور یہ دوسری صورت شروع ہوتی ہے یہاں سے تو یہ فصل بین صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتار دیا ہے ہاں یہ سورہ ایک آیات ہے البتہ شروع سے نہیں درمیان میں ہے من سلیمان ان نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خط سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا بلقیس کے نام اس خط کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے جو کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اس کی کئی دلائل ہیں پہلی دلیل مسلم کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے روایت کیا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قسم تو صلاح تبینی و بین آبدی میں نے سورہ الفاتحہ کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے یہ بہت قوی دلیل ہے اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنی درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے فیضا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمیدن عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم عز وجل مالك علیہ آبدی قال العبد مالك يوم عمدین قال الله تعالیٰ مجدني آبدی وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك و قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل جب بندہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ حمیدن عبدی اس نے میری تعریف بیان کی ہے جب یہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اسنا علیہ عبدی دی اس نے بار بار میری تعریف کی ہے جب یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری تمجید میری بڑائی اس نے بیان کیا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ ایا کا نابد و ایا کا نستعین تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کہ یہ میری ہی عبادت کرتے رہے گا اور مجھ سے ہی مدد مانگتے رہے گا اور جب بندہ کہتا ہے کہ اہدین سرات المستقیم اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے میں اس کو سیدھے راہ راہ سیدھے کی طرف میں اس کو ہدایت دیتا ہوں اب دیکھیں <clears throat> اللہ کے رسول نے اللہ عز و جل نے خود سورہ فاتحہ کہاں سے شروع کیا ہے الحمد رب العالمین سے اور سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیات اللہ عز جل کے لیے ہیں اس میں اللہ کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثناء کا بیان اہدن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین یہ تین آیات بندے کے لیے ہیں اور ایا کا نابد ایاک کا یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک آیات ہیں گا یہ آپ کو یہ بالکل سریح دلیل ہے کہ بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے کہ تین تین آیات آیات میں اللہ اللہ عز عز و جل کے لیے ہے اور تین آیات میں بندے کے حقوق کا بیان اور ایک ایا کا نابد و ایا کا نستعین بندہ اور رب کے درمیان مشترکہ ہے یہ تو دلیل ہے حدیث سے اور پھر اگر عقل کی طرف ہم رجوع کریں تو دیکھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے دن چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں ایک دن سرات المستقیم اسی طرح اور آخر میں آ کر کے سراۃ الدین المٰۃم و رضاء تک اگر اس کو ایک آیت آپ تسلیم کریں تو یہ حسن کے خلاف خوبصورتی کے خلاف اور یہ ان ایک طرف فصاحت کی بھی خلاف ہے کہ یہ پانچ آیات یا چھ پانچ آیت بالکل چھوٹی سی ہے اور ایک آخر میں جا کر کے لمبی ہو جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے سورہ فاتحہ سات آیات ہی ہے اور ان میں سے ایک آیات سراۃ الدین انعام علیہم یہ انعام علیہم چٹی آیات ہے اور غیر المغضوب علیہم الازالین یہ ساتویں آیات ہے یہ موقف راجی ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اور ایک اور بحث اسی بسم اللہ سے متعلق ہوئی ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا تلاوت کی شروع میں یا نماز کی شروع میں کیا حکم ہے اس کا اس میں بھی صحیح قول اور راج قول یہی ہے کہ جب آپ کی تلاوت کی ابتدا صورت کی شروع سے ہوتی ہو عام جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صورت کی شروع سے تو وہاں پہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر صورت کے شروع سے نہیں ہے تلاوت بلکہ اب آپ کا جو معمول ہے ہم <clears throat> نے سرال بقرہ شروع کیا اب سرال بقرہ آپ تین چار دن میں ختم کریں گی تو جب ہم نے شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے لیکن دوسرا دن آپ نے مثلا کلا ہے دوسرے سپارے سے اپنی تلاوت کا آپ نے ابتدا کیا ہے تو وہاں پہ پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اپنی تلاوت شروع کر لیں اسی طرح نماز میں ہر مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے چاہیے انسان کو یعنی نہیں پڑھنی چاہیے صرف پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے اور باقی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے لیکن بسم اللہ کو ختم کرنے کے بعد اگر دوسری صورت کی آپ تلاوہ شروع کرتے ہیں نماز میں تو پھر بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے تاکہ سورہ فاتحہ اور دوسری صورت میں فرق ہو جائے تجوید میں تو اس کے کئی مباحث ہیں کہ کبھی تلاوت کی ابتدا ہے سورت کی ابتدا ہے کبھی تلاوت کی ابتدا ہے لیکن سورت کی ابتدا نہیں ہے وہ ایک اور بحث ہے نماز میں اگر اگر پڑھ پڑھ لیں لیں ایک تو تو نہیں نہیں پڑھنی چاہیے کوئی گناہ سنت کی اتباع بہتر ہے یہ ہر عمل میں گناہ کا ہونا یا نہ ہونا یہ پوچھنا ویسی اچھی بات نہیں ہے صحابہ اکرم نہیں پوچھتے تھے سنت کی اتباع بہتر ہے نبی علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے کبھی کبھار جہری نمازوں میں بسم اللہ سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو باواز بلند پڑھنا یہ بھی سنت ہے کبھی کبھار مسلم کی روایت ہے کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو باواز بلند پڑھتے تھے لیکن اکثر آپ بسم اللہ کو باواز پھست پڑھتے تھے آہستہ آواز میں پڑھتے تھے تو اکثر جو ہم جب پڑھتے ہیں اونچی آواز میں نماز میں تو بسم اللہ پست آواز میں پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ سے پہلے اور کبھی کبھار باواز بلند پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ کو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بسم اللہ کی بہت سارے فضائل ہے اس کا معنی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے متعلق ابھی تعاوض میں بات ہو گئی تھی رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے اس کا مطلب ہے بے حد مہربان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو دالت کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کی وسعت پر کہ اللہ عز و جل بے حد مہربان ان اللہ عز و جل کے رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور رحیم اس کا مطلب ہے ہمیشہ مہربان اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فعل سی ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو رحیم کا تعلق یہ رحیم خود اللہ کی صفت ہے لیکن اس کا جو آثار ہے اس کے جو نتائج ہے اس کا تعلق اللہ کے فعل سے ہے کہ اللہ ہمیشہ رحمت کرتے ہیں رحمان بے حد مہربان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں ہے ذو رحمت واسعہ اللہ کی رحمت انتہائی فراخ ہے تو اور رحیم کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو بے انتہا ہے لیکن کبھی ہوتا ہے کہ بے انتہا تو ہے لیکن اللہ کسی پر رحم نہیں کرتا تو رحیم میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے رحمت بے انتہا بھی ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے مخلوق پر رحمت بھی کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں تو یہ رحمان اور رحیم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفان میں سے ہے اور رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے رحیم کی بنسبت نسبت رحمان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ اللہ میں اللہ کی ذات میں یہ صفت موجود ہے اور رحم کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل سے ہے اس کا مطلب ہے اصال اور رحمت للغیر اللہ اپنی رحمت اپنے غیر کو پہنچا دیتے ہیں انہیں یعنی اپنے مخلوق پر ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحم کا تعلق آخرت سے ہے اللہ دنیا میں کافر اور مسلمان دونوں پر رحم کرتے ہیں اور رحیم آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اہل امام پر رحم کرتے ہیں یہ ایک قول ہے کچھ لوگوں کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے رحمت کو کسی ایک دنیا اور آخرت کے ساتھ خاص نہیں کرنی چاہیے اللہ ہمیشہ مہربان اور بے حد مہربان دنیا میں مہربان اور آخرت میں مہربان ہے اور یہ بسم اللہ <clears throat> پڑھنا اہم کاموں کی شروع میں ضروری ہے کل لو امر زبال لم يبدا بسم اللہ فہوََ اختہ ہر وہ کام جو صاحبی شان ہو اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی اس لیے تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نماز میں بسم اللہ پڑھنا سواری پر سوار ہونے کے لیے بسم اللہ پڑھنا مسجد میں داخل ہونے کے لیے بسم اللہ پڑھنا اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سونے سے پہلے بسم اللہ محمود و احیہ تو یہ بسم اللہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مختلف مواقع ہے اس کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام سے ہی اپنے کام کی ابتدا کرنی چاہیے تیسری بحث وہ سورہ فاتحہ کے متعلق ہے سورہ فاتحہ سے متعلق جو پہلے بحث ہے وہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہے بے شمار اس کے فضائل متعدد فضائل لیکن ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ایک تو قرآن کریم کی مجموعی فضیلت ہے کل قرآن کی جو فضائل ہے وہ تو الگ ہے کہ قرآن کی متعلق کتنی فضائل احادیث میں وہ تو ایک الگ بحث ہے پھر قرآن جو صورتیں ہیں ہر ایک صورت کی اپنی الگ الگ فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث کے اندر تو جن صورتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں سب سے زیادہ فضیلت سورہ الفاتحہ کی ہے یعنی قرآن کی جو ایک سو ایک سو چودہ صورتیں ہیں سب سے زیادہ فضیلت جو احادیث میں آئی ہے وہ سورہ فاتحہ کی آئی ہے پہلی فضیلت صحیح بخاری کی روایت ہے ابو سعید ابن معلّہ سے ابو سعید ابن المعلّہ ایک صحابی ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ ہم میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی مسجد میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں آپ کو سب سے بڑی صورت کی تعلیم دیتا ہوں علم کا اعظم صورت انفر قرآن کریم کی سب سے جو بڑی صورت ہے فضیلت کے لحاظ سے باعظمت وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں تو ابو سعید کہتے ہیں کہ جب ہم مسیح سے نکلنے لگے تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ صورت کون سی صورت تھی جو ہم نے کہا تھا کہ میں آپ کو تعلیم دوں گا سکھاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمد للہ العالمین یہ الحمد رب العالمین ہے کہ اس کو سبع المسانی بھی کہا گیا قرآن کریم میں اور اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے ولاقت عطینہ کا صبع من المسانی والقرآن العظیم سورہ الحجر میں اللہ نے سات وہ آیات جو دہرائی جاتی ہے کیونکہ ہر نماز کے ہر رکعت میں اس کو دہرائی جاتی ہے تو اس حدیث میں فضیلت یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول نے اعظم سورہ سب سے بڑی صورت اور سب سے بآظمت صورت ہم نے کہا اور اسی طرح امام مالک میں دوسری فضیلت اور مستدرک حاکم میں دونوں حدیث کی کتابیں ہیں اس میں ایک روایت ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ عامر ابن قریض کے مولا ہے ابو سعید مولا عامر ابن قریض ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابئی اب نکاب نے کہا ابئی نکاب سے اللہ کے رسول نے کہا اعلمك کا ما انزلت في طورات ولا في انجیل ولا في القرآن مثلها کیا میں آپ کو ایسی صورت کی تعلیم نہ دوں کہ اس کی مثال نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ قرآن میں ہے انہیں یعنی ایسی صورت ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے <clears throat> اللہ کے رسول نے اوبائے نکاب سے کہا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے وہ صورت جس کی مثل نہ قرآن میں ہے نہ تورات میں ہے نہ انجل میں ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے الحمد للہ رب العالمین جو نماز کی ہر رکعت کی شروع میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو کسی بستی سے ان کا گزر ہوا بستی والوں سے انہوں نے کچھ طلب کیا کھانے کے لیے کہ ہمیں کچھ چیز دے دیں ہم مہمان ہیں مہمان نوازی کا مطالبہ کیا ان سے تو بستی والوں نے انکار کیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی کو جو ہے نا سامنے کاٹا ہے یا بچو نے کاٹا ہے تو پھر ان کے پاس آئے کہ یہ نیک لوگ نظر آتے ہیں تو کہنے لگے کہ ہماری اس بستی کا جو خان چودھری صاحب ہے اس کو کچھ ہوا ہے تو کیا آپ دم ڈال سکتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہاں، ہم تو دم ڈال دیں گے لیکن کوئی چیز آپ سے لے لیں گے کیونکہ پہلے سے صحابہ کرام کو غصہ تھا ان پر تو پھر ان سے کچھ بکریاں لی ابو خدری خدرینی اور پھر سورہ فاتحہ سات دفعہ پڑھ کر کے اس پر دم ڈال دیا تو وہ بندر ٹھیک ہوا اس لیے اس کو صورت الرقیہ بھی کہتے ہیں اس کے ناموں کی بحث میں آپ پڑھیں گی کہ اس کے نام میں سے ایک نام رقیہ ہے رقیہ دم کو کہتے ہیں <clears throat> تو وہ ابو سعید خدری نے جو بکرین لی تھی ان سی وہ لے کر کے مدینہ آتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ہم نے اس سفر میں یہ ایک کام کیا ہے کیا یہ ہم نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا تو نبی علیہ السلام نے ابو سعید خدری سے کہا کہ آپ نے ٹھیک ہی کیا اور آپ نے پہلے پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ رقیہ ہے یہ صورت اس میں دم ہے کہنے لگے بس اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا تو میں نے پڑھ لیا اس کو شفا مل گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ رکھ دو جو بکرے تم نے لی ہے اس میں میرا حصہ رکھو تو مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ اس کی فضیلت ایک ہی ہے کہ یہ شفا ہے کسی بھی بیماری پر آپ پڑھیں اور دم ڈال دیں تو وہ اس کو شفا ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے میں اہلیت ہو اور جس پر یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اہلیت ہو اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اس پر یقین ہو اور وہ پڑھنے والا موحد ہو اور یقین کے ساتھ پڑھ لے اور جس پر یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہ بھی مسلمان ہو موحد ہو اور اس کو یقین ہو کہ صورت میں شفا ہے کیونکہ تلوار اگر تیز بھی ہو پھر بھی اس کے لیے اس کی جو ہے نا وہ تیزی کو ثابت کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہے اس کا ہاتھ مضبوط ہو اب کسی بچے کو آپ تلوار دیں جو اٹھا نہیں سکتا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ تلوار تیز ہے کہ نہیں تو جو تلوار استعمال کرنے والا شخص ہے اس کا ہاتھ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے استعمال کر سکے اور پھر جس چیز پر آپ اس تلوار کو استعمال کریں گے اس میں اہلیہ تو پتھر نہ ہو اب آپ تلوار کے ساتھ پتھر کو ماریں تو کیا ہوگا پتر کو کچھ بھی نہیں ہوگا تلوار کے ذریعے سے تلوار ہی خود جو ہے نا وہ توڑ جائے گا اس کو نقصان پہنچے گا تو اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کی تشبیہ اگر آپ تلوار سے دے دیں تو پڑھنے والا جو اس تلوار کو چلا رہا ہے اس کا ہاتھ مضبوط ہو یقین ہو اس کو اور جہاں پہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں بھی اہلیت ہو موحد ہو نرم ہو دل کا تو پھر تب جا کر کے فائدہ ہوتا ہے اگر دونوں میں سے کسی ایک میں اہلیت نہ ہو تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا واللہ عالم وہ شاید ہی مسلمان ہی تھا لیکن عرابی ہے سہرانشین ان میں جہالت زیادہ ہوتی ہے بدو جو ہے نا یہ دل کا سخت ہوتے ہیں بڑے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا مسلمان تھے یا کافر تھے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے واللہ عالم اور ایک فضیلت حدیث میں یہ ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ کر بیٹا ہوا تھا تو صحابہ اکرام بھی بیٹے ہوئے تھے اچانک ہی ایک آواز آ گئی تو جبریل نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ایک ملائک آ رہا ہے زمین کی طرف جو کبھی بھی زمین کی طرف اس سے پہلے نہیں آیا تھا تو وہ ملائک جب آیا اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اب شر بنورائنی قد اوتیتہما لم تحمہ نبی قبل کا آپ ایسے دو نور کے ساتھ خوش ہو جائیں دو نور کے ذریعے سے جو آپ کو دیا گیا ہے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا ہے وہ دو نور کیا ہے الفاتحہ و خواتم البقرہ ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور وہ سورہ البقرہ کی آخری آیات وہ جو آمن الرسول الیہ من انضل مربی آخر الآیات یہ دو نور ہے ولن تقرا حرف ولند تقرمنتی ہو آپ جو بھی ان میں سے پڑھ لیں وہ آپ کو دیا جائے گا یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحم جو بھی پڑھیں گے آپ آپ کو وہ چیز دی جائے گی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس حدیث میں اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی مسلم کی روایت میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس صورت کو سلاد کہا ہے کہ یہ بندہ اور رب کے درمیان تقسیم ہے اور یہ مناجات ہے اور حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس حدیث پر غور کرنے سے نماز میں خوشو پیدا ہوتا ہے اب بندہ مثلا نماز شروع کرتا ہے تو کہے کہ الحمد رب العالمین اور ساتھ ہی یہ تصور کرے سوچے کہ اب اللہ نے میرا جواب دینا ہے میں جب الحمد رب العالمین پڑھتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں کہ حمیدن نے آپ دی اور جب الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اسنا علیہ عبدی اور جب مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ مجد ان عبدی اللہ نے میری تعظیم میری بڑائی بیان کیا ہے تو یوں سوچنے سے ویسے نماز میں خوشو پیدا ہوتا ہے لیکن پڑھنے والا کو تھوڑا سا شعور ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس حدیث کی اور بھی بے شمار اس صورت کی فضائل ہے کہ یہ کل قرآن کریم کا خلاصہ ہے یہ تفسیر میں بتلاؤں گا انشاءاللہ اللہ کہ یہ سورہ فاتحہ یہ کل آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے صرف قرآن کا نہیں یہ کل آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے تورات انجیل زبور قرآن کل آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ الفاتحہ ہے ای ایا کا آبد و ایا کا نسائن کی تفسیر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا تو یہ ابحاث سورہ فاتحہ کے فضائل کے متعلق اب کل کے درس انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں پھر سورہ الفاتحہ کی تفسیر الحمد رب العالمین سی عب اللہ تعالیٰ توفیق صلی اللہ وسلم